قصے کرانتاروں کے انصاف اور انسانیت کے سپاہی نمسکار ساتھیوں سہکار ریڈیو کے لیے میں پٹنہ بہار سے امیتابھ کمار داس ساتھیوں آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناؤں گا ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو نہ کیول اردو کا بہت مہان شاعر تھا بلکہ ایک بہت بڑا کمیونسٹ وچارک اور گریبوں کے لیے لڑنے والا ایک بہت بہادر یودھا تھا آج کے ہمارے نائک کا نام ہے مخدوم محی الدین جی ہاں مخدوم محی الدین کو آج کے ہندوستان میں لوگ لگ بھگ بھول چکے ہیں لیکن مخدوم صاحب کو بھلایا نہیں جا سکتا آج کا جو تلنگانہ پرانت ہے جو تلنگانہ پردیش ہے مخدوم کا جنم اسی تلنگانہ میں ہوا تھا اس زمانے میں وہ حیدرآباد کے نظام کی ریاست تھا اور آپ جانتے ہیں ساتھیوں کہ حیدرآباد کا نظام اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے امیر شخص تھا اس کے پاس بے شمار دولت تھی ہیرے سونا چاندی مانک پنا جگمگاتے محل سب کچھ لیکن حیدرآباد کی جو عام جنتا تھی جو عوام تھی وہ بہت غربت کی زندگی جیتی تھی بہت مفلسی میں رہتا تھا حیدرآباد کا عام آدمی مخدوم مہی الدین نے انہی غریبوں کے لیے آواز اٹھائی انہی غریبوں کے حق میں انہوں نے لڑائی شروع کی اور جب حیدرآباد کے نظام کو یہ بات معلوم ہوئی تو نظام اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا کہ مخدوم محی الدین کو زندہ یا مردہ جیسے بھی ہو پکڑ کے لاؤ تو مخدوم صاحب جو تھے وہ بھومیگت ہو گئے انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور نظام کی پولیس سے بچتے بچاتے ادھر ادھر چھپتے رہے جب ہندوستان آزاد ہوا اور حیدرآباد کا ولے ہوا ہندوستان میں تو مخدوم صاحب پھر سامنے آئے ساتھیوں مخدوم محی الدین اردو کے بہت انقلابی شاعر تھے اور ان کی ایک بہت چرچت کتاب ہے جس کا نام ہے سرخ سبیرا سرخ سبیرا یعنی لال صبح لال رنگ کمیونسٹوں کا رنگ ہوتا ہے اور اس لیے مخدوم صاحب نے اپنی کتاب کا نام سرخ سبیرا رکھا تھا اور اس کتاب میں انہوں نے اس دنیا کی کلپنا کی تھی جس دنیا میں نہ کوئی بڑا ہوگا نہ کوئی چھوٹا ہوگا نہ کوئی امیر ہوگا نہ کوئی غریب ہوگا سب کو اس کا حق ملے گا اور اسمانتا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی حیدرآباد میں آج بھی جو کمیونسٹ پارٹی کا مکھیالیہ جو ہیڈ کوارٹرس ہے اس کا نام مخدوم الدین کے نام پر مخدوم منزل رکھا گیا ہے کبھی آپ کو حیدرآباد جانے کا موقع ملے تو آپ مقدوم منزل کو دیکھ سکتا ہے ایک دلچسپ بات ہے ساتھیوں کہ انیس سو تیراسی میں این ٹی راما راؤ آندھر پردیش کے مکھی منتری بنے وزیر اعلیٰ بنے اور یہ جو راما راؤ صاحب تھے یہ مخدوم محی الدین کے بہت بڑے فین تھے بہت بڑے پرشنسک تھے تو مکھی منتری بننے کے بعد راما راؤ صاحب نے دریافت کیا کہ کیا مخدوم محی الدین کی کوئی مورتی حیدرآباد میں ہے یا نہیں جب این ٹی راما راؤ صاحب کو بتایا گیا کہ مخدوم محی الدین صاحب کی کوئی بھی مورتی حیدرآباد میں نہیں ہے تو راما راؤ صاحب بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ترنت مخدوم محی الدین کی ایک آدم قد مورتی حیدرآباد میں لگائی وہ مورتی آج بھی ہے اور حیدرآباد جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایک اور دلچسپ واقعہ ہے مخدوم محی الدین کا انہیں ایک بار ماسکو جانے کا موقع ملا ماسکو آپ جانتے ہیں آج کل روس کی راجدھانی ہے اس زمانے میں وہ سوویت سنگھ کی راجدھانی ہوا کرتا تھا اور دنیا بھر کے کمیونسٹوں کا اسے مکہ مانا جاتا تھا وہاں پر مخدوم صاحب کی ملاقات یوری گاگارین سے ہوئی یہ یوری گاگارین کون تھے یوری گاگارین انترکش میں جانے والے دنیا کے پہلے انسان تھے اور یوری گاگارین صاحب جب اسپیس میں گئے تھے انترکش میں گئے تھے تو پورے سوویت سنگھ کا نام دنیا میں روشن ہو گیا تھا تو مخدوم صاحب جب یوری گاگرن سے ملے تو وہ اتنے زیادہ پربھاوت ہوئے اتنے زیادہ خوش ہوئے مخدوم صاحب کہ انہوں نے یوری پر ایک کویتا ہی لکھ ڈالی ساتھیوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مخدوم محی الدین صرف انقلاب کی بات کرتے تھے صرف کرانتی کی بات کرتے تھے تو یہ کوئی نیرس آدمی ہوں گے کوئی خشک آدمی ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے مخدوم محی الدین صاحب نے رومانی شاعری بھی کی ایسی شاعری بھی کی ہے جس میں رومانیت ہے پریم کا بھاؤ اور مخدوم الدین کے گیت ہندی فلموں میں بھی ڈالے جا چکے ہیں ایک فلم آئی تھی اسی کے دشک میں فلم کا نام تھا بازار وہ فلم حیدرآباد میں جو غریب لڑکیوں کی خرید فروخت ہوتی ہے اس وشے کو لے کر بنائی گئی تھی اس فلم میں مخدوم الدین صاحب کے دو دو گیت ڈالے گئے تھے اور دونوں گیت کافی مشہور بھی ہوئے پہلا گیت تھا پھر چھڑی رات بات پھولوں کی اور دوسرا گیت تھا آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چاندنی تو ایسے تھے مخدوم محی الدین ساتھیوں آج کے ہندوستان میں ہم لوگ وجے مالیہ اور نیرو مودی کے چرچے میں اتنا زیادہ الجھ گئے ہیں کہ مخدوم صاحب جیسے لوگ بھلا دیے گئے لیکن مخدوم محی الدین کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انہوں نے ایک سپنا دیکھا تھا ایک ایسی دنیا کا سپنا دیکھا تھا ایک ایسے ہندوستان کا سپنا دیکھا تھا جہاں امیروں اور گریبوں کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں رہے تو ساتھیوں یہ تھی مخدوم کی کہانی اگلے ہفتے میں پھر کسی مہا پروش کسی مہان کرانتیکاری کاری کی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک امیتاب کمار داس کو آگیا دیجیے نمسکار کس سے کانتکاروں کے انصاف اور انسانیت کے سپاہی